عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اپنا تیر پھینکتے وقت اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھو پھر اگر اسے مرا ہوا پاؤ تو بھی کھا لو سوائے اس کے کہ اسے پانی میں گرا ہوا پاؤ تو نہ کھاؤ اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ پانی نے اسے مارا ہے یا تمہارے تیر نے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انہتر یہ حدیث صحیح ہے